وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب کیا حال ہے تھوڑا سا کٹ گیا تھا اچھا تو میں بات کر رہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ معاشرے میں مرد کی اصلاح کو مقدم رکھتا ہے جب یہاں معاشرہ مردوں کے پاس ہے معاشرہ تباہ ہے اور وہی عورت جو سکول میں ٹی وی میں اسی معاشرت کی عورت کو ہم مجلے سے مجلے سے میلاد میں لا کر اس کو جنتی بنا دیتے ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ احکام دین تو ہے نہیں گھر میں معاشرے میں ماحول میں برادری میں ہر جگہ پر تو بے دینی ہے اور بے دین عورت جس کا عقل فکر مغربی ہے اور اس کا مذہب اسلام ہے معذ اللہ یہ کیسے جوڑ ہو سکتا ہے اس کو ہم مجلس واد میں لا رہے ہیں یہ ملا پیر مجلس واد کے جو ارکان ہیں وہ مولوی ناد خان اور نقیب ہے مولوی کو بتاؤ وہ کون سا مسلمان ہے روٹی کے لیے انہوں نے مجلس واد تک کی نماز کی بات یہاں بالکل نہیں ہوتی جب مجلس بعد میں تشل... بعد میں جو آپ احکام بیان کرتے لوگوں کی بدی برائیاں بیان کرتے تو بعد میں تو لوگ سننے سے مولوی کو جنگ کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں تو یہ جنت جنت کی خوشخبریوں پر لوگ آئے ہوئے ہیں کہ تم مجلس بعد میلاد منا لو جنتی ہو جاؤ گے یہ کون سے احمد رضا کا فتویٰ ہے انہوں نے تو کہا مستحب ہے سارے دین سے آزاد کر کے صرف مجلس بعد میں جنتی بنانا یہ کس مذہب کا کس دین کا یہ حکم ہے میں اب کرتا ہوں جو جو بھی بند پڑے جو نیکی کا کام کرے اس کو غنیمت سے معاف کرنا بھائی غنیمت سوال یہ سوال یہ ہے کہ نیکی ہو نہ یہاں نقیدہ نقیدہ فاسد فکر باطل نیت کاسد عمل کیسے ہو سکتا پھر عمل مستحب پر کیوں زور دے رہے ہو غنیمت جانوں کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بدترین معاشرہ ہے اتنے چھوٹے چھوٹے امال پر سوال یہ ہے کہ بدترین عقیدے کے ساتھ چھوٹے سے امال کیا قبول ہوں گے کہ کیا بد بد عقیدہ کون سا ہے یہ آپ مجھے بتائیں کہ قانون انگریز کا تعزیب وغیرہ کی سیکٹ انگریز کی جو یا جو عورتوں کو بازار ہو آگے بڑھے نا دین کا کام کریں میں دیکھتا ہوں ارے میرے بھائی آگے بڑھنے کا آگے بڑھنے کا کام یہ ہے کہ پہلے تو آپ سن لیں نا یا پہلے آپ ذمہ داری سنبھالیں جب آپ جیسے